حضرت شاہ صاحب اللہ علیہ نے روح کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ ایسی بحث ہے جس کا تعلق علم کلام اور فلسفے سے ہے اور علم کلام اور فلسفہ اور علم کلام اور فلسفہ کیونکہ یہ باتیں کچھ زیادہ عام کام نہیں ہیں اور ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والی بھی نہیں ہیں اس لیے یہ جو آج عبارت ہے یہ مشکل ہے اور خلاصہ اس ساری بحث کا یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواہر اور آراز کی بھی بحث کی ہے جواہر اور آراز یہ فلسفے کی اصطلاحات ہیں اور آسانی سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کا نام ہم اور آپ دن رات صبح شام لیتے ہیں لیکن جس چیز کا ہم نام لیتے ہیں اس کا وجود ہم دکھا نہیں سکتے جب تک کہ وہ چیز کسی اور چیز کی مدد نہ لے رہے وجود ہم مجرد مطلب نہیں سکتے اور ہم عام طور پہ زندگی میں ان اشیاء کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو عرض کہلاتی ہیں اور جن پر یہ آرات جا کر قائم ہوتی ہیں جس وجود پر وہ جوہر کہلاتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب کسی سے پوچھیں کہ یہ سیاح چیز کیا ہے وہ کہے گا کالا اس کو کالا کیا چیز ہے وہ کہے گا بلیک تو بلیک کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جیسے خوشی ہوتا ہے تو ترجمہ در ترجمہ کرتا چلا جا رہا ہے یہ نہیں بتاتا کہ کالا کیا ہے اس کے مقابلے میں آپ اگر جوہر کو دیکھیں تو اس کی تعریف ہو جاتی ہے مثلاً کسی سے آپ کرسی کیا ہے تو بتا سکتا ہے کہ بیٹھنے کی چیز ہے جس کے چار پائے زمین سے عام طور پر اتنے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آدمی کے گھٹنے اور ایڑی کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اور اس کی ایک ٹیک ہوتی ہے اور لوگ دفاتر میں اور گھروں میں استعمال کرتے ہیں بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے پلاسٹک کی بھی بنتی ہے لوہے کی بھی بنتی ہے لکڑی کی بھی بنتی ہے تو اب دوسرے کے ذہن میں ایک تصویر آ گئی کہ اس کو کہتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے غصہ آیا اور میں نے پلیٹ اٹھائی اور دوسرے کے منہ پہ دے ماری اب اس سے کوئی پوچھے غصہ کیا چیز ہے وہ کہتا ہے غصہ سمجھے نا غصہ آتا ہے یہ غصہ ہے کیا چیز وہ کہتے ہیں کہ اس سے آدمی دوسرے کو مارنے سے تیار ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جو مرضی کرو غصے کی ڈیفائنیشن کرو غصہ ہوتا کیا اور پھر تم کہتے ہو اس نے پلیٹ مار دی تو پلیٹ کیا چیز ہوتی ہے اسے پلیٹ سمجھا سکتا ہے کہ عام طور پہ گول برتن ایک ہوتا ہے اور بعض اوقات تو گہرا بھی ہوتا ہے اور اس میں سالن ڈالتے ہیں اور چاول ڈالتے ہیں یہ کھانے کی ایک ضرب ایک ایک کھانے کا پیالہ یا کھانے کی چیز ہے جسے کہتے ہیں اس میں لوگ ڈال کے چیزوں کو کھایا ہوتا ہے ایک آدمی کہتا ہے دوپٹے کا رنگ نیلا ہے اب دوپٹہ تو آپ نہیں بتا سکتا ہے کیا چیز ہوتا ہے آدمی کہہ سکتا ہے کہ کسی زمانے میں مسلمانوں پہ گزرا ہے خواتین سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا کرتی تھی پچھلے زمانوں میں ہوتا تھا اور اب جو تم کہتے ہو کہ اس کا رنگ ہے ہے جامنی کیا تو رنگ اسے پوچھو پوچھے یہ پیلا رنگ کیا ہوتا ہے اب رنگ کی تعریف کو کیا کرے کہ کیا ہوتا ہے تو یہ جتنی چیزیں غصہ ہے رنگ ہے اس قسم کا قسم کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری فلاسفہ کی اطلاع میں عرض کہلاتی کہ جو نہیں ہوتا اور جو وہ ہے جہاں پر یہ چیز زیادہ قائم ہوتی ہے اگر بنیادی طور پر یہ بات سمجھ میں رہے تو پھر شاہ صاحب رحمت اللہ کی باتیں سمجھنا آسان اس میں بڑی بحث کی ہے فلاسفہ نے جوہر پہ اور عرض پھر وہ اس سے آئے ہیں ہیں کہ کہتے ثواب کیا چیز ہے تم کہتے ہو کہ نماز پڑھنے پہ ثواب ملے گا جماعت سے پڑھیں تو پچیس گنا زیادہ ثواب ملے گا ثواب کیا چیز ہوتا ہے دوسرا کہتا ہے ثواب نام ہے اللہ کے قریب ہو جانے کا وہ کہتا ہے ثواب کی شکل کیسی ہوتی ہے رنگ کیسا ہوتا ہے ہائٹ کتنی ہوتی ہے پانچ فٹ کا کرتا ہے چار فٹ کا ہے یہ ثواب کتنا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اب قیامت کے دن یہ ساری چیزیں عرض ہیں قیامت کے دن کیا یہ جوہر بنے گی یا نہیں بنے گی بہت بڑی تعداد کی طرف گئی ہے اور امت میں کی کہ وہ کہتے ہیں جتنے بھی تمہیں عرض نظر آتے ہیں یہ سب کے سب پہلے جوہر تھے پھر عرض ہوئے اور اللہ انہیں دوبارہ جوہر کی صورت میں لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے مثلا رحمت کو پیدا کیا اب رحمت آپ سے ہم سے کوئی پوچھے کیا چیز ہے تو رحمت ہمیں کیا پتا کیا چیز ہے ایک جذبہ لوگ کام لیتے ہیں اس سے لیکن رحمت کیا ہوتی ہے مذکر ہے معانت ہے کتنا ان کا قدر ہے کہاں وہ رہتی ہے کھانسی پیتی کیا ہے ہزار چیزیں اب کون بتائے کہ رحمت کیا لیکن یہ رحمت سب سے پہلے جب اللہ نے پیدا فرمائی تو یہ عرض تھی جوہر نہیں تھا اور عرض کے بعد پھر اللہ نے اسے جوہر بنایا اور اس کو اللہ نے پوچھا رحمت تجھے دنیا میں بھیج رہے ہیں تو رحمت نے کہا ہے اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیج ابھی جو رحمت نے خدا سے گفتگو کی ہے تو یہ جوہر کی صورت تھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں تو تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اللہ ہی جانتا ہے ان الفاظ کی حقیقت لیکن اردو میں محاورہ استعمال ہوتا ہے کولی بھرنا کولی بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی خاندان میں کوئی بزرگ کوئی جھگڑا ہو جائے تو کوئی سردار کوئی بڑا جب کوئی بات نہ مانے تو لوگ اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ جی خدا کا واسطہ واپس مہربانی کرو بعض جگہ پر گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں بعض قبائل میں اٹھ کے اپنے سردار کی کمر سے لپٹ جاتے ہیں ہاتھ ڈال کے اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں کے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جانے دو چودھری جی آپ جانے دو کیا کرتے ہو ایسی بات کرتے ہیں یہ جو دوسرے کی کمر کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا ہے اسے کہتے ہیں کالی کرنا اللہ کی رحمت رحمتہ اور اس نے اپنے پروردگار کی کولی والی اللہ کی کمر سے جا کے چمٹ گئی اور اس نے کہا دنیا میں نہ لوگ ظلم کریں گے مجھ سے کوئی کام نہیں لے گا اللہ نے تسلی دی رحمت کو اور فرمایا اتنا کافی نہیں ہے کہ تجھ سے کام نہیں لیں گے اپنے جہنم میں ڈالیں اس سے کہا اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک سو کرو اور اس کے سو حصے کرو ایک حصہ دنیا میں تقسیم کرنا جس دن ہم نے کائنات کو پیدا کرنا ہے اس سے لے کے آخری دن تک تم دیکھتے ہو جانور اپنا بچہ اپنے بچے پہ رکھتا ہے چوسے پہ اور مرغی ایک دم سے اپنے پنجے کو ہٹا لیتی ہے یہ بھی اسے ایک رحمت کا اثر ہے اور اللہ نے کہا یہ ننانوے حصے رکھ لو میرے فرشتوں قیامت کے دن اپنی مخلوق کو معاف کرنے میں یہ ننانوے حصے استعمال کرے اتنی وسیع ہے خدا کی رحمت یہ جو رحمت ہے اللہ کی یہ پھر عرض بنی اور دنیا میں تقسیم ہو رہی ہے جو آتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مہربانی میں رحمت ہوتی ہے اور انسان میں رحمت کے جذبات ہوتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو عرض ہیں جو کیا نہیں اللہ کے کلمات کیا ہیں اب یہ بحث شروع ہوئی کہ جتنا کچھ انسان پڑھتا ہے بات چیت کرتا ہے یہ کیا ہے تو کہا گیا کہ یہ زبان سے نکلا ہوا جملہ بظاہر یہ عرض ہے ہے کہ جملہ کہتا مسجد میں پنکھا چلا دو اب اسے کوئی کہے کہ مجھے یہ مسجد میں پنکھا چلا دو یہ لکھا ہوا تو دیکھا جا سکتا ہے سنا بھی جا سکتا ہے مجھے اس کی شکل دکھاؤ کہ مسجد کا جو لفظ ہے اس کی اصل شکل کیا ہوتی ہے تو آدمی لکھ کے شکل نہیں دکھا سکتا ہے باقی حقیقت میں کیا ہوتا ہے فلاسفہ کہتے ہیں کہ جتنے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں یہ سب کے سب عرض ہیں اور اللہ کے یہاں جا کر جوہر بن جاتے ہیں اسی لیے صوفیہ کرام جو ہے نا ان جتنے جواہرات کو ہیں وہ عرض میں دیکھتے ہیں اور صوفیہ عالم کشپ میں دیکھتے ہیں اور پھر کشپ میں جو کچھ انہیں نظر آتا ہے پھر اس کو اپنے مریدوں کو یا کسی کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز دیکھی یہ عرض کی دنیا اتنی باریک ہے اتنی باریک ہے کہ دیکھو یہ بڑی مشکل بات ہے سمجھنا سمجھانا لیکن بات کرتے ہیں کہ یہ عرض کی دنیا بھی تین طرح کی ہوتی ہے جو خواب میں نظر آتی ہے ایک خواب بڑا واضح ہے آدمی دیکھتا ہے اس کی کوئی دوسرا تعبیر دے دیتا ہے جس کی یہ تعبیر نکلے گی وہ نکل بھی آتی مثلاً ایک آدمی نے خواب سے دیکھا کہ کسی مردے نے آ کے اسے خوشخبری دی اور کہا کہ تمہارا انتظار ہو رہا ہے تو سننے والے کے دماغ میں آتا ہے کہ اب چل چلا ہوا ہے دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جو کام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے انسان کو جان لیتا ہے یہ شیتان ہی آپ کی تیسری قسم ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جو کچھ دن میں دیکھتا ہے رات کو اسے خواب میں دیکھ لیتا ہے مطلب نے کیا دفتر کیا یونیورسٹی کیا اپنا آدمی سے ملا اور وہ اگلے دن کہتا ہے کہ کل جو واقعہ ہوا تھا اپنا مجھے تو اتنا ڈر لگا میں رات کو بھی وہی واقعہ میں میں دیکھ کر رات کو بھی وہی چیز دیکھی اب دیکھیں آپ کے عالم میں اتنا باریک ہے یہ جو چیز نے دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے ایک منٹ دو منٹ دس منٹ ایک گھنٹہ دیکھی گھنٹے میں مناظر بدلتے رہے بدلتے رہے اب یہ آدمی دنیا کے اور کاموں میں مصروف ہو گیا بارہ پندرہ گھنٹے کے بعد یہ سویا ہے اب سونے میں یہ وہی چیز دیکھ رہا ہے جو اس نے دن میں دیکھی تھی جس کا مطلب ہے کہ وہ جو شکلیں اور سنتے کئی اس کے دماغ کے ساتھ جا کر چپک گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا اب جب آنکھیں بند ہوئی تو لاشعور سے سے دماغ وہی چیزیں نکلی انہوں نے اپنی تصویر بنا لی یہ ہے آراز یہ اتنے باریک ہوتے ہیں تمہاری زبان سے جتنے جملے نکلتے ہیں یہ سب اللہ کے جا کر جوہر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اس کو سب سے زیادہ اگر کوئی سمجھتا ہے تو سمجھتے ہیں اسی لیے کی جو تعبیر دیتے ہیں تو انہیں جہان کا پتہ ہوتا ہے کہ ہر یہ جملہ مثلا لا الہ الا اللہ یہ جب جوہر بنے گا تو اس جوہر کی شکل و صورت کیا ہوگی لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہر جملہ ہے نا جب یہ شکل کی صورت میں خدا کے سامنے پیش ہوگا تو پھر اس کا حال کیا ہوگا اس کا رنگ کیا ہوگا اس کی صورت کیا ہوگی ایک آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے خواب میں سانپ کاٹ رہا ہے تاکہ دینے والا صوفی ہے وہ کہتا ہے اس ہیں خواب یہ دیکھا ہے رمضان میں یا خواب اس نے دیکھا ہے رجت میں شابان میں یہی زکات دینے کے مہینے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال کی زکات نہیں دے رہا اسے بتانا چاہیے تعبیر دینی چاہیے کہ خدا سے ڈرو یہ تمہیں دکھایا جا رہا ہے کہ اگر زکات نہیں دو گے تو ایسا ہو اب یہ تعبیر آئی کہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس آدمی کے گلے میں سرمایہ دار کے گلے میں گنجا سانپ ڈال دیا جائے گا اور وہ لپٹ جائے گا اس کی گردن اور جب وہ فن اٹھا کر اس کے ماتھے پہ ڈنک مارنے لگے لگے گا گا کاٹنے تو یہ براٹ سے گا گا اور کہے کہ تم کون ہو وہ کہے گا میں تمہارا وہی مال ہوں جس کی تم نے زکات نہیں نہ دی تھی یہ ہوں میں تمہارا مال تب سفی نے اس حدیث سے سمجھ لیا کہ مال میں زکات نہ دینے کا جو گناہ ہے وہ گنجے سانپ کی صورت میں نظر آتا ہے تو گنجے سانپ نے کسی کے بہن کو گمان میں نہیں تھا اس نے کیا کیا اس نے کہا یہ اصل میں یہ عذاب یہ تھا جوہر یہ تھا اور جب یہ جوہر بنا تو اس نے سانپ کی کر لی لہٰذا اس نے تعبیر اسی لیے یہ بہت سی چیزوں کو عالم کنٹ میں جو دیکھتے ہیں پھر اس پر اور ان کے بعد نمبر آتا ہے پھر فلاسفہ کا کہ فلسفی جو ہوتا ہے وہ دماغ کے اعتبار سے بہت بہت آگے کی سوچتا ہے وہ جو ہے آراز اور جواہر کی چیزوں کو سمجھتے ہیں دنیا میں بڑی آسان یہ تھا شہر لکھتے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ یہ سارے وجودیوں کے امام ہیں وادت الوجود میں جتنے آئے ہیں ابن عربی رحمت اللہ ان کے امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ فتوحات وکیہ وکیا میں لکھا ہے یہ سب کا سب مذہبی میں مولانا روم نے لکھ دیا ہے پر کتنا کا ہے یہ وہاں پر نظر ہے ساری بتوا کے مکیا میں عبادتیں اور وہاں روم رحمت اللہ نے نظر میں بیان کر دیا ہے وہاں روم کی عبادت الوجود کی کہلائی اسی لیے علامہ اقبال پہلے عبادت الشعور کے بڑے ظاہر تھے عبادت الشعور کی بڑی باتیں کرتے تھے لیکن جتنا جتنا ان کا مذہبی کا غلبہ ہوتا چلا گیا اتنا ہی اتنا وہ عبادت الوجود کی طرف اقبال آ گئے پھر وادت الوجود کی اس زمانے میں امامت کے درجے میں جو لوگ فائد تھے ان میں شاہ الدین صاحب رحمت اللہ علیہ الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ چشتیہ نظامیہ اپنے زمانے میں قبل اللہ نے بڑی برکت دی ان کے سلسلے میں اور حضرت کے سلسلے میں سب سے زیادہ بڑی شخصیت جو پیدا ہوئی اور جس نے پھر واپس وجود کو دنیا میں عام کیا وہ شاہ سلیمان تونسری رحمت اللہ علیہ تھے شاہ سلمان رحمت اللہ علیہ شریف کے جو بزرگ انہوں نے کمال کی باتیں کی اور آخری زمانے میں چپ ہو گئے کا حضرت بازار وجود بیان نہیں کرتے تو فرمایا پچھلی امتوں پہ اس مسئلے کی وجہ سے عذاب آ گیا تھا لوگ سمجھ نہیں سکے تھے اس لیے چپ رہے یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو اس مسئلے کی نزاکت اور اس مسئلے کی پیچیدگی سے واقف ہے اسی لیے دیوبند کے اندر آپ نے معاشی دانا صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ تم کا شریف میں بیٹھو حضرت شاہ سلمان دوستی رحمۃ اللہ علیہ لیکن وہ جا نہیں سکے بحث نہیں ہوئے تو چشتیہ نظامیہ میں اس سلسلے میں بحث نہیں ہوئے دوسری طرف ان کو بہت تعلق تھا سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ سے اس میں بیعت ہونا چاہتے تھے وہ انشاء الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کی طرف ایک تقدیر تھی نہ وہ ادھر بیٹھ ہوئے نہ ادھر بیٹھ ہوئے اور بیٹھ ہوئے تو جا کر سلسلہ چشتیہ صابریہ میں حاجی اللہ کا مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور پھر انہوں نے لیکن جو تربیت کی اپنے مریدوں کی خلفا کی اس میں بہت رنگ جھلکتا ہے عبادت شبود کا اور مجددیوں کا رنگ جھلکتا ہے نقش بندی سلسلے تو یہ جتنے عبادت الوجود کے داعی سلیمان رحمت اللہ علیہ کی زندگی ختم ہوئی اب تعالیٰ شان کے جوار رحمت میں پہنچے اللہ نے بڑا کام لیا ان سے اور پھر اس کے بعد سیال کی گتی پھر اس کے بعد گولڑا والوں کی اور گولڑا کے بعد ہمارے علم میں نہیں ہے کہ خود و جوار میں کوئی ایسا آدمی ہو کہ میرے رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں وجودیوں کے امام تھے وہ جانتے تھے کہ وجود کیا ہے فتوحات کے کیا ہے مسلی معروف کی کیا ہے وہ یہ سب چیزیں پڑھتے پڑھاتے تھے اس لیے علامہ اقبال کا جب رنگ ڈھنگ آیا وحدت الوجود کی طرف تو ان کی شاعری میں اثر آیا وہاں روم کا مسلم کے وہ بار بار کہتے ہیں کہ میرے پیرو مرشد مولانا روم میرے پیرو مرشد مولانا روم مجھے اس طرح لے گئے اس طرح لے گئے بڑے قصے ہیں ان کے اور پھر اسی وجہ سے انہوں نے گوڈرہ شریف سے مطلب دعوت بھی کی اور بعض چیزوں میں حضرت رحمت اللہ علیہ سے اللہ علیہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی کیونکہ یہ وجود کی واسطے ان میں امامت میں جو ابن عربی تھے رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں اپنے کو کی یہ بات ہے جو سمجھتے ہیں اور اس کی کرتے فرمایا میں نے بیت اللہ کا ثواب کیا فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں اور ثواب کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ حرم میں بیت اللہ شریف کا ثواب کر رہے ہیں اور حضرت کو بوسا دے رہے ہیں اور ان کے منہ سے انگارے نکلتے ہیں آگ ان کے منہ سے نکلتی پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنے اس شفاف کی تعبیر یہ سمجھی ہے کہ طواف کے دوران جو لوگ فضول باتیں کرتے ہیں یہ فضول باتیں آگ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو کہ آمد میں ان کے سامنے آئے اب طواف دیکھیں نا آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے موبائل بھی چل رہا ہے ہاؤ ہاؤ بھی ہو رہے ہیں سودے بھی ہو رہے ہیں بیت اللہ میں عجیب و غریب چیزیں طواف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پھر گھر کون ملا کیا پھر گپ چل رہی ہے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس امت کے زوال اور قیام میں لوگ نہیں سمجھتے اللہ نے فرمایا کابت اللہ کے متعلق بیت اللہ کے متعلق اللہ نے فرمایا جا اللہ قیام الناس اللہ نے بیت اللہ کو سبب بنایا ہے پوری دنیا کے قائم رہنے بیت اللہ اس عمارت کا نام نہیں یہ عمارت آج کل کر لو بلے بھی بھی جائے کوئی مٹا دے تو جہان کے ادھر ہی نماز پڑھتے رہیں گے جن کی تعمیر ہوتی ہے پتھر مطلب اتارے جاتے ہیں لگائے جاتے ہیں مسلمان نماز پڑھتے ہیں جس وقت کائنات میں قبلہ کو قبلہ ماننے والے لوگ نہیں رہیں گے کیا بتا جائے گا اللہ نے کہا قرآن اللہ قیام الناس انسانوں کے قائم رکھنے کا سبب یہ بیت اللہ ہے یہ جب تک قائم ہے لوگ ٹھیک رہے یعنی دنیا قائم رہے گی تو اس بیت اللہ کی توہین اور اس بیت اللہ کا ادب نہ کرنا لوگوں کے مٹنے کا بھی سبب ہے جس طرح اس کا قائم رہنا لوگوں کے قائم رہنے کا سبب ہے بیت اللہ کی عزت میں کمی جتنی ہوگی اس کو ماننے والے اپنی عزت کی میں کم کریں گے اور اس کو ماننے والے مسلمان ہی ہیں اس لیے امت میں جو زوال آ گیا ہے اس میں بہت بڑا دخل بیت اللہ کی بے ادبی بھی ہے اللہ کے لیے کیا ہے ایک ارب آدمی سے ادب کرب آدمی خدا کے لیے کیا ہے تو میں اللہ کا ادب اور احترام میرا وہ جو فضول گفتگو لوگ کرتے ہیں نا ابن عربی رحمت اللہ نے فتوا کے اور میں نے اسے آپ کی صورت میں دیکھا ہے اب یہ گفتگو جو تھی سب کی سب حاضر تھی انہوں نے جوہر کی صورت میں دیکھی تو جوہر اس کا آپ کر دیا جتنا کلام اب اس کلام کو حدیث میں بھی آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات ایک جگہ ارشاد فرمائی کتاب و سنت کو اصلی تدبیر دینا یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ ہے کمال ہے یہ نظینیہ رحمۃ اللہ علیہ میں بھی ہے یہ جتنے جملے ہم پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد متعدد جملے شاہ فرمائے پڑھا کرتے ہیں سلام کہہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کہتے تھے تو کبھی کبھی یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت بیده الخیر وهو على کل شیء قدیر کبھی کبھی آن صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم انت السلام و انت السلام تبارک یا ذل جلال کبھی کبھی جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نماز پڑھنے کے بعد عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ پاک میں سبحان عرب سے کرتے گئی سب عمار سے پور سلام المسلیم اللہ وہ کہانے دعا کو اس آیت پر ختم کرنا مستحب لکھا ہے کہ دعا کیا آخر پر یہ آیت پڑھی جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا ولا حول قوت الا بالله اور فرمایا جب تم سلام پھیر لو یعنی نماز پوری کر لو تو تین مرتبہ یہ پڑھا کرو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا ولا حول قوت الا بالله اور تم میں سے جو تین مرتبہ یہ پڑھے گا اس کے گناہ جھڑ جائیں اب گناہ کیا ہے گناہ کی کیا شکل ہوتی ہے سلیلا گنا کیسے ہوتے ہیں کبیرہ گنا کی کیا شکل ہوتی ہے کبیرہ گنا میں شراب پیے تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے دودھ کھائے تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے اب یہ شکلیں ہمیں نظر نہیں نہ آتی کیوں یہ ساری چیزیں آرام ہے نا عرض ہے صوفیہ کو ان کی شکلیں نظر آتی ہیں اور سوریا تو کیا انبیاء علیہ صلاح السلام کو ان کی شکلیں نظر آتی تھی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اللہ آنا میرے پاس نماز نہیں پڑی بات کرتے کرتا تھا کوئی لڑکا اللہ کے رسول پر اب میں جاؤ میں نے دیکھ لیا بس تمہارے گناہ چڑھ گئے گناہ تمہارے ختم ہو وہ نگاہ مبارکہ تھی نا وہ آراز کو جواہر کی صورت میں دیکھتی اسی لیے شاہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جو کوئی سلام پہ دیے پڑھ لے سبحان اللہ عظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اس کے گناہ اس کے جسم سے جھڑ جائیں گے حضرت عمر بن فاری رضی اللہ عنہ کے صاحب کی تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا حضور دیکھتے ہو کہ جہاں کا موسم تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاپ کھلائے اور فرمایا حضور دیکھتے ہو پتے کہہ جھڑ گئے اس کا اللہ کے رسول جی دیکھتا ہوں ارشاد فرمایا حضور جب مومن آدمی صحیح وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ تم پتے دیکھ رہے ہو فضا میں جھڑ گیا اب نبوت کی نگاہ دیکھتی تھی نا ان چیزوں کو یہ وہ آراز ہیں جو بیا علیہ السلام دیکھتے ہیں جواہر کی صورت میں یوں جھڑ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتایا کہ نماز کے بعد یہ جملے پڑھا کرو کمال کی ایک چیز بتائی فرمایا تم نے جو نماز سے سلام پھیرے اور یہ پڑھے کہ الحمد للہ ولدن یہ آیا نا سورہ بنی اسرائیل کی آخری آئے فرمایا یہ پڑھے کہ الحمد للہ ولدن تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لیے ہیں جس نے اپنا کوئی کار مختار کوئی شریک نہیں بنایا کہ آگے اللہ کے کام کرے ولیم اللہ شریک البلکل اور نہ ہی اس پوری شہنشاہیت میں کوئی ذہین حصے دار شریک ہے کہ خدا کو اس کائنات کے قائم رکھنے میں مدد دے ولم ولی اور نہ ہی اللہ کا کوئی ایسا دوست ہے جو خدا کی مدد کرے من جب اللہ کے متعلق معاذ اللہ خدا کبھی کمزور پڑ جائے خدا پہ کبھی بے عزتی کا وقت آ جائے تو کوئی دوست اللہ کا ایسا جو خدا کی اس کی عزت ولم جائے بلند ولی من الظل اللہ نے کہا کمزوری ہماری ہو اور ہماری کمزوری میں کوئی ہمارا دوست کام ہے ایسے بھی نہیں وقت پھر ہو سکتی ہے اور بڑائی بیان کیجیے اللہ کی اسے بڑا جان کر اللہ کو بڑا جان کر خدا کی بڑائی بیان کرے یہ بہت بڑی بات ایک آدمی کہتا ہے اللہ اکبر اور ایک کے ذہن میں خدا کی طاقت خدا کی حسمت خدا کی بزرگی خدا کی شہنشاہیت اور وہ سوچتا ہے کتنی دنیا پلٹ دی اللہ نے اور کتنے لوگوں کو خدا نے کھینچ کیا جہنم میں اس کی طاقت اور روح کو ذہن میں حاضر نازر کر کے جب کہتا ہے اللہ اکبر تو پھر یقین کرتا ہے کہتا ہے اللہ نے تجھے دے سب کہتے ہیں جب یہ خیال میں آتا ہے کہ اسلام آباد کی کیا قیمت ہوگی اربوں خربوں ڈالر قیمت ہوگی اس شہر اور دنیا کی کیا قیمت ہوگی اور یہ سب کچھ یہ پلاٹ اور یہ گاڑیاں اور یہ پیسے اور سونا اور ہیرا اور پلاٹینیم اور فلاں فلاں اور میرے رب کے ہاں ایک ذرے کی اہمیت نہیں رکھتی وہ شہن شاہ اب جب کہتا ہے کہ اللہ اتنا کچھ تیرے قبضے میں کچھ مجھے بھی نہ آئے تو اللہ کی یقین بڑھ رہا ہے کیونکہ اس کے میں ہوتا ہے نا کہ تارا شاہ اتنا اتنی عظمت ہے اتنی عظمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب نماز پڑھو اس کے بعد یہ جو پڑھے گا کہ اللہ کے اتنا ثواب دے گا جتنا آسمان ہے جتنے اور زمین اور پہاڑوں کے برابر یہ سب رضی اللہ کی روایت ہے عبرانی میں کتاب دعا میں آئی ہے دیکھا جی اس کو کہیں اور پڑھا شبہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ کیا ہے ایک جملے پہ اتنا ثواب اللہ دے دے کیا آسمانوں کے وزن کے برابر زمین کے وزن کے برابر پہاڑوں کے وزن کے برابر پھر اصل کتاب منگائی اصل کتاب جب آئی تو مسئلہ پھر مسئلہ یہ کھلا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ جو شرک کا جملہ تم منہ سے کہتے ہو نا زکات یا نہ ملو تین چیزیں اللہ نے کی اللہ نے فرمایا ہے کہ آسمان پھٹ جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اتنی بری گندی بات تم کہتے وطن شک دوسری بات فرمائی زمین پھٹ جائے دیوال اور پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے مجھے اتنا غصہ آتا ہے اتنا مجھے غصہ آتا ہے انداؤ والا جب تم کہتے ہو کہ خدا رحمان نے اپنا اختیار کسی اور کو دے دیا جب تم یہ کہتے ہو تو مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ آسمان تباہ ہو جائے زمین تباہ ہو جائے اور پہاڑ تباہ ہو جائے شرک کی وجہ سے تینوں چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اتنا غصہ آتا ہے اب سمجھ میں آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ جو آدمی پھر اللہ کی توحید کے جملے میں تین چیزیں گے الحمد للہ پہلا جملہ کہ میرا رب بڑی تعریف کی جس سے اپنا کوئی کار مختار شریف نہیں بنا اور کوئی ایسا نہیں ہے ونگی بلا شریف بالکل جو ملک میں اس کا شریک ہو اور کوئی ایسا نہیں ہے دوست اس کا یعنی اتنا ذاقت کا جو خدا کو کسی کمزوری سے نکال سکے مکمل ہو تفصیلات اللہ کی پڑھائی بیان کر تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزیں آ گئی شرک کے جملے پہ آسمان زمین اور پہاڑ تباہ ہو جاتے تو کا جملہ پڑا اس نے تین چیزیں لے آیا اللہ نے بتایا کہ ہم تجھے بھی آسمان زمین اور پہاڑ تین چیزوں ثواب دیتے ہیں کیونکہ تو تقیر بیان کرتا ہے شیر کے جملے پہ اتنا غصہ ہے کہ ہم تینوں کو تباہ کرتے تو اتنا نقصان نہیں جتنا اس شیر کا نقصان ہے ہمیں اتنا برا لگتا ہے تو جب تین کلمے جملے توحید کے کہے گا تو مطلب گویا کہ اللہ نے کہا ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ اتنا ثواب بھی دے دیں تو بے شبہ بلا شبہ ہم اس سے زیادہ دے سکتے ہیں یہ سورت ہے کہ تمہاری توحید بیان کی ہے ہم اتنے ہی سے خوش ہیں یہ جوار اور آراز ہیں اسی مسئلے کو سکیا کے بعد بیان کیا فلاسفہ یہ جو پرانے لوگ تھے نا امت میں ان میں فلسفہ ان میں کلام تصف سب چیزیں جمع ہوئی بڑے بڑے فاضل لوگ ہوا کرتے تھے اس سے جب آیا ملا صدرہ تو ملا صدرہ نے ابھی اب ہمارے یہاں مستق فلسفہ پڑھتے ہی تو اور جو مستق فلسفہ پٹھان پڑھتے تھے انہیں بھی باضی کر دیا کہ نہ پڑھا کرو اس پہ کچھ نہیں یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو یہ دنیا میں جتنی وہابیت پھیل رہی ہے یہ سب اثر ہے اس چیز کا کہ وہ کہتے ہیں کتاب و سنت کتاب و سنت کتاب ہم کہتے ہیں اللہ کے دو کتاب و سنت یقیناً پڑھنی ہے اس سے کس کو انکار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی عقل کو بھی ہاتھ مارو کلیات بھی پڑھنی ہے تذکرہ پڑھنا ہے منطق پڑھنی ہے پتا چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیا تھا ملا سدرا کو پڑھتے ہی کوئی نہیں اب ملا سدرا کو نہیں پڑھتے تو قرآن کیسے سمجھ میں آئے یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے لوگوں کو ملا سدرا کا قرآن سے کیا بات کرتا ہے ملا سدرا جب قرآن سے کبھی کبھی بات کرتا ہے نا پتا چلتا ہے کہ بات آئی کہاں فلا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی گناہوں کی تقسیم نہیں کی یہ فلسفیوں نے گناہوں کی کی تقسیم ہے وہ کہتے ہیں پہلے درجے کے گناہ جسے بندہ گناہ سمجھتا ہے اللہ کے نزدیک گناہ ہی نہیں دوسرے درجے کے صغیرہ گناہ نماز سے وضو سے ان چیزوں سے معاف تیسرے درجے کے گناہ فلاد سے ہی تقسیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پوری ایریے دیکھو تیسرے درجے کے گناہ وہ ہیں جنہیں حد اللہ سے معاف کرا دیتے ہیں تاری ہوئی اس نے توبہ کی اللہ کو معافی قاتل تھا دنیا میں اس کو قتل کر دیا گیا میں یا پیسے وصول کر لیے گئے اس نے توبہ کر لی دو مہینے کے روزے مسلسل رکھ لیے یہ سارا قرآن بتاتا ہے قتل کے معاملے میں اللہ نے کہ ہم نے پاک کر اب چوتھے درجے کا گنا یہ کی فلاسفک میں وہ کہتے ہیں چوتھے درجے کا گنا ہے جس گناہ کو حد بھی معاف نہیں کر سکتی اتنا بڑا گناہ ہے مثلا کسی نے معاذ اللہ شراب پی یا کسی کو پلا دی شراب ناپاک ہے قاضی نے سزا دے دی عدالت میں کوڑے لگے دوسرے لگے معافی ہو گئی اس سے توبہ بھی کر لی دوسرے بھی لگے اللہ کے یہاں پاپ اور اگر اس نے معاذ اللہ پیشاب کا ایک قطرہ پی لیا خود یا کسی نے کسی کو پیشاب پلا دیا اس پہ کوئی حد نہیں ہے اس لیے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے پیشاب شراب سے بھی زیادہ ناپاک ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا میں کوئی حد قتل بھی کر دو بھی معاف نہیں ہو سکتی اللہ ہی معاف کرے تو کرے وہی جانتا ہے کیسے معاف کرنا ہے بتنا اس گناہ کی اب کوئی حد نہیں یہی وہ نقطہ ہے جس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ کے امام صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی نکاح کر لے اپنی ان رشتے داریوں میں جو اللہ نے حرام کرا دی ہے ماں بہن چھٹی وغیرہ وغیرہ تو اس پہ حد ہوگی امام صاحب رحمۃ اللہ کوئی حد نہیں یہ پاول گیری میں بھی لکھا ہے کسی کے دکھاتے پھرتے ہیں کہ لو جی انسیوں کے نزدیک اگر کسی نے اپنی ماں بہن کسی حرام رشتے میں منہ کالا کر دیا تو اس پہ ہاتھی نہیں دکھاتے پھرتے ہیں پھر ایک ہنسی کے ساتھ سرے آپ سمجھے تو صحیح انسی امام علی بار اللہ نے فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حج اسے معاف ہی نہیں کر سکتی اس کا واحد یہ ہے کہ اسے قتل کر دو اللہ جانے اور ہو جانے ہم کیوں سے آ کر سو دلے مار کے چھوڑ دیں اللہ نے یہی دن آپ کی نا غیر شادی شدہ کے لیے سو دورے لگاؤ اور چھوڑ دو امام صاحب رحمۃ اللہ سناتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے اس میں حد جاری ہوگی لیکن حد کے بعد کی ایک چیز ہے یعنی لگتا ہوگا امام کا رحمت اللہ یہ ہے منشائے نقوت جسے سمجھے اس کی ہماری فکا جو ہے یہ آئی ہے ساری سب کا اگر یہ آتی عراق سے اور عراقیوں پر اثر کا حدیث کا بہت زیادہ اسی ماں محمد رحمت اللہ کے اقوال فکر حدیث میں ملتے ہیں کہ عام طور پر عراقیوں کے قریب ہوتے ہیں اور اگر عراق سے ہماری کتابی ہوتی تو ہم سے بھی حدیث کا غلطہ ہوتا ہم سے عقل کا غلطہ اس لیے ہے کہ ساری بل بخارا کے پٹھانوں سے آئی ہے اور یہ اس میں کلام منصب فلسفے کے ماہر تھے ایسی ایسی مثالیں ہیں کبھی خیال آپ کو آپ سے عرض کروں گا

کہتے ہیں جب یہ جوہر ہے تو کلمہ جوہر ہوا پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کلیم دن مریم اللہ نے کہا وہ میرا کلمہ تھا جو میں نے مریم کی طرف بھیجا تھا تو علیہ السلام اصل میں اللہ کا کلمہ تھے اور وہ کہتے ہیں کلمہ اپنی اصل کی طرف لوٹایا آسمان پہ چلا گیا اور پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ جو ہے یہ جوہر ہوتا ہے حرض نہیں ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام روح تھے جسم انسان میں جیسا تھا لیکن اس پر روح غالب تھی اسی لیے مادیت کا غلبہ جب کائنات میں ہو جائے گا روحانیت چاہیے ہوگی تو پھر اصل روح آئے گی سیزن مسیح علیہ السلام کی اور وہ علاج کرے گی ان بیماریوں پر جو مادے کی وجہ سے دولت کی وجہ سے عہدہ خواہشات گندے خیالات ان کے وجہ سے پیدا ہوئی ہیں تو وہ روح کے علاج کرے گی اور سجرا اسی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ خدا کے مقدمین خدا کے نیک بندے ایک وقت ان پہ ایسا آتا ہے کہ جب وہ اپنے نفس سے آگے کے مقام پہ چلے جاتے ہیں تو جب نفس سے آگے کے مقام پہ چلا جاتا ہے تو یہ کلمہ بن جاتا ہے موت کے بعد اسے اٹھاتے ہیں کی روح کو اور اللہ کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تیرا کلمہ ہے تیرے باپ کے ساتھ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے یہ جو باپ کلمے تو منہ سے کہتے ہو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ وغیرہ وغیرہ چھپٹ پڑتے ہیں ان کلموں پہ اور وہ انہیں اپنے پروں میں چھپا کر بھاگتے ہیں عرش کی طرف اور دوسرے فرشتے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ فرشتہ اپنے پروں میں کوئی چیز لے کے جا رہا ہے رضی اللہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا رش کی نگاہ سے کہ یہ ایک اچھا جملہ عرش کے پاس لے جائے گا وہ کہتے ہیں کہ اللہ بخش فرما اس آدمی کی جس نے اتنی پیاری سے کوئی تعریف کر دی ہے کہ فرشتے پروں میں تمہیں طرف جا رہے ہیں آدمی کی فضیلت ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی دعائیں اس کو پہنچتی ہیں اور پھر رسول اللہ اللہ صلی علیہ فرمایا وہ فرشتہ اس جملے کو جا کر عرش کے پاس چھوڑ دیتا ہے اور وہ عرش کے گرد پہ طواف کرتا ہے تو جملے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تجھے کس نے پڑھا وہ کہتا ہے اچھا میں سبحان اللہ اور مجھے فلاں آدمی نے کہا وہ کہتا ہے تو کیا ہے وہ کہتا ہے میں لا الہ الا اللہ اور مجھے فلاں آدمی نے کہا تھا بزر اللہ کا وہ آپس میں جب کلام باتیں کرتا ہے تو پھر اس طرح کی آواز پیدا ہو جاتی ہے کزبی کی نقل جیسے مکھیاں شہر کی بن بناتی ہیں اور وہ پھر وہاں آپ آفر کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا نام اللہ کے عرش کے پاس لیا جائے مطلب یہ تھا کہ ذکر کرو گے تو یہ فرشتے تمہارے ان کلمات کو لے جائیں گے خدا نے قبول کیا اگر ان کلمات کو تو وہاں پر تمہارا ذکر ہوگا آپ کے پاس اسی قرآن کہتا ہے پاکیزہ جملے اللہ کی طرف اٹھتے ہیں جہاں بھی ہے اللہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے اللہ کہاں ہے خدا بچائے ان مبارک سے بہت بہت مشکل چیزیں ہیں لوگوں کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ اٹھ اٹھ کے باتیں کرتے ہیں سوچنا چاہیے کہ عرش مخلوق ہے یا خالق ہے عرش اگر خالق ہے تو پھر دو خالق ہے دو اللہ ہے معاذ اللہ سب کر عرش یقیناً مخلوق ہے عرش جب مخلوق ہے تو ہم کہتے ہیں کسی دن تو خدا نے اسے پیدا کیا تھا نا تو جس دن اس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تھا اس سے پہلے بھی تو اللہ تھا جہاں اللہ اس وقت تھا آج بھی نہیں اللہ کی ذات عرش کی محتاج نہیں کہ عرش پھر خدا اس پہ بیٹھے مہاج اللہ اللہ اس لیے ان مباحث نے علم کلام کی بڑی تفیق مباحث نہیں پڑھنا چاہیے ہم کہتے ہیں اللہ پہلے جہاں بھی ہے تو عرش وہ بہت بڑی وہ اللہ کا عرش اس کی طاقت اور عظمت کی دلیل ہے یہ عرش زندہ ایک مخلوق ہے وہ چیز ہے وہ عرش سمجھتا ہے وہ عرش اس میں جا کر اس کے ارد گرد خدا کا کلام گھومتا ہے اس کے بعد آگے چل کے پھر گمراہی کا بھی ایک درجہ آ جاتا ہے ملا صدر نے تو یہ لکھا ہے نا کہ پھر اولیاء اللہ کی ارواح بھی اسی طرح اوپر چلی جاتی ہیں بات ٹھیک ہے بڑی حدیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا نیک بندہ جب آخری وقت اس کا آتا ہے تو اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے روح وہ کہتے ہیں سدر کر ذرا سا سبق روایتی ہے اور پھر یوں ہی اس کی روح کو جسم سے الگ کرتے ہیں وہ فرشتے سفید ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر اسے کے نیچے پہنچا دیتے ہیں اور پھر جہاں سے وہ گزرتا ہے فرشتے دیکھتے ہیں اس کو خوشبو آتی ہے فرشتوں کو اور کہتے ہیں کیا بات روک جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا بس آسمان کے دو دروازے اس پہ رو دیتے ہیں جب وہ کسی پہنچتی ہے فرشتے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ایک دروازہ وہ رو دیتا ہے جس سے اس کا رزق کھاتا تھا وہ کہتا تھا ہے رب اتنا باپ تیرا نیک بندہ تھا اس کا رزق میرے ذریعے رشتے لے کے جاتے تھے اللہ میں آج بند ہو جاؤں گا اور پھر میں نہیں کھولا کروں گا اور ایک وہ دروازہ جہاں سے اس کے نیک عمل اوپر جاتے تھے وہ دروازہ رو دیتا ہے کہتا ہے آج میں بند ہو جاؤں گا اور پھر نہ بندہ رہا نہ اس کا عمل رہا کوئی بھی میں نہیں کھولا جاؤں گا اللہ نے میں ہی نہیں ہی ہے فرض القلب پاکیزہ جملے اللہ کی طرف اٹھتے ہیں بل سارے اور نیک عمل اللہ خود اٹھاتا ہے یہ نہیں کا نیک عمل خود خود اٹھتا ہے اور میں نیک عمل ہم خود اٹھاتے ہیں اچھا عمل جملے ان میں خود اتنی طاقت ہے اور رنگ اڑتے ہیں فریقے سواری ہو جاتے ہیں فریقے سے سوار ہوا اس کے پاس پہنچ گیا اللہ نے کہا اللہ بل سارے پاؤ عمل ڈالے ہم خود اٹھاتے ہے کہ آدمی جو نیک جملہ کہتا ہے نا تو آدمی کے کہنے میں صرف اس کی زبان ہے اور اس کی نیت ہے جو دل میں ذرا سا انسان کا اپنا دخل ہے نبے پچان میں فیصد کلام ہے اللہ کا پاک ہے اس سے اپنی زبان سے کہا نیت تھی تو اور کچھ نہیں اور عمل جو ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی پورا جسم ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے عمل ہے پورا جسم شامل ہے زکات دیتا ہے جسم بھی شامل ہے پیسہ بھی شامل ہے جس پتا نہیں کیا پاک ہے کیا نا پاک ہے کیا اس ہے کتنے پرما بندہ مطلب سادے رکھو ہمیں سادے ہم خود اٹھاتے ہیں خود یعنی مطلب یہ کہ جو ہمارے شایان شان ہوتا ہے جو پاک چیز ہوتی ہے ہم سے اٹھا لیتے ہیں ورنہ عمل تو نہیں کرتے ہیں ہر ایک عمل تھوڑی اٹھایا جاتا یہ ہے وہ بات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جواہر اور آزاد کی بات کرتے ہیں اور روح کی بہت وقت ہو گیا دیکھو جب تین بال بار نو نو کے بعد سولہ سولہ کو پچاس